عبد الوارث نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے اکرما نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ اسے حکمت کا علم عطا فرما ہم سے ابو معمر نے بیان کیا ہم سے عبد الوارث نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما ہم سے موسا نے بیان کیا ہم سے وہیب نے بیان کیا کہ خالد سے اس کی مثل مروی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھپن